تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو لہٰذا اگر سچی ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ